بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو اڑتالیس عید مبارک اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی مغفرت اور عید کی خوشیاں عطا فرمائے آپ سب کو پیشگی عید مبارک تقبل اللہ منا و منکم آج چھبیس رمضان سن چودہ سو انتالیس پیر کا دن ہے اگر مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ عید کے دن ان کی کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ آج سے ہی دعاؤں کی تیاری میں لگ جائیں اور کبھی بھی عید نماز میں اپنے ساتھ چھوٹے بچے نہ لے جائیں اور کبھی عید نماز میں تاخیر نہ کریں اس دن تو قبولیت کی ہول سیل لگی ہوتی ہے پورے سال میں یہ خاص الخاص بہت ہی خاص موقع بس ایک بار آتا ہے جب ہم عید الفطر کے لیے جاتے ہیں تو عید گاہ میں آخرت کے بارے میں کی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور دنیا کے بارے میں کی گئی ہر وہ دعا جو ہماری مصلحت میں ہوتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے اور جو ہماری مصلحت میں نہیں ہوتی اس کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا فرما دی جاتی ہے وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہمارا علم بہت تھوڑا ہے بہت محدود ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس جو مانگا جائے وہ مل جائے حالانکہ ہم اکثر غلط چیزیں مانگتے ہیں تب ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اترتی ہے اور ہمیں وہ غلط چیزیں نہیں دی جاتیں ایک حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے ایمان کی درستگی کے لیے مالداری ضروری ہوتی ہے میرے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی درستگی کے لیے مالداری ضروری ہوتی ہے میں اگر ان کو فقیر کر دوں تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا اور میرے بعض بندوں کے ایمان کی درستی فقر یعنی غربت میں ہوتی ہے میں اگر ان کو مالدار کر دوں تو ان کا ایمان خراب ہو جائے اور میرے بعض بندوں کے ایمان کی اصلاح صرف بیماری میں ہوتی ہے اگر میں ان کو صحت دے دوں تو ان کا ایمان فاسد ہو جائے اور میرے بعض بندوں کے ایمان کی بھلائی صحت میں ہوتی ہے اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو وہ خرابی میں پڑ جائیں بے شک اصل چیز اور اصل نعمت ایمان ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں اور انہیں ان چیزوں سے بچاتے ہیں جو ان کے ایمان کے لیے مضر ہوتی ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے کوئی عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس عبادت کی وجہ سے ان میں عجب اور تکبر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس عبادت کی توفیق نہیں کھولتے بس دعا کرنی چاہیے کہ ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں رہیں ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی خاص توجہ ہٹا لے تو پھر انسان جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اکثر جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے مگر اس میں خیر نہیں ہوتی ایمان کی سلامتی نہیں ہوتی بس وقتی فائدہ اور پھر ہلاکت اور عذاب یا اللہ آپ کی امان بات یہ چل رہی تھی کہ عید کے دن جب مسلمان عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں تو اب ان کے لیے رحمتوں اور قبولیتوں کی بوریاں کھول دی جاتی ہیں ان کو رمضان المبارک کی محنت کا اجر جھولیاں بھر بھر کر دیا جاتا ہے ان کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں یہ بڑا خاص موقع ہوتا ہے مگر ہم میں سے اکثر کو اس کا احساس نہیں اور بہت سو کو اس کا علم نہیں وہ اپنا بہت سا ٹائم اپنی بناوٹ سجاوٹ پر ضائع کرتے ہیں پھر چھوٹے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں اور سارا وقت ان کے ناز نخرے اٹھانے میں برباد کر دیتے ہیں ائمہ کرام بھی دعا کا وقت اور موقع نہیں دیتے اور نہ اس کی ترغیب دیتے ہیں یوں ہمارے اجتماعی گناہوں کی شامت کی وجہ سے یہ قیمتی وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اب یہ اگلے سال آئے گا اس وقت معلوم نہیں کون زندہ ہوگا اور کون نہیں سچی بات ہے اگر مسلمانوں کو احساس ہو جائے کہ عید کے دن عید کی نماز کے وقت اور عید کی نماز کے بعد دعائیں کس قدر قبول ہوتی ہیں تو وہ عید کے نئے کے لیے نئے کپڑے نئے جوتے اور نئی خریداری بھول جائیں اور بس اس انتظار میں رہیں کہ کب وہ لمحہ آئے گا لوگ دعاؤں اور مرادوں کی قبولیت کے لیے دور دور مزاروں کا سفر کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کئی لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی طرف سفر کرتے ہیں کہ ان سے دعا کرائیں گے بیمار ہوں تو دور دور کے ڈاکٹروں اور حکیموں کا سفر کرتے ہیں عید کے دن عید نماز کے وقت جس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جس طرح سے مرادیں پوری ہوتی ہیں وہ بزرگوں کی دعاؤں اور ڈاکٹروں حکیموں کے علاج سے بہت مؤثر ہیں کاش مسلمانوں کو احساس ہو جائے اور وہ یہ نعمت پالیں آپ نے عید کے دن دیکھا ہوگا کہ گھر کے بڑے کتنی سخاوت سے اپنے چھوٹوں میں نوٹ تقسیم کرتے ہیں پھر جس کا دل جتنا سخی اور جیب جتنی مضبوط اسی قدر اس کا ہاتھ بھی کھلا اب بغیر تمثیل کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخی ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار اور لامحدود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے رشتہ ماں بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ پیار بھرا ہے اور پھر عید کا دن اور وہ بھی رمضان کے بعد اب اندازہ لگائیں کہ کیا کیا تقسیم ہوتا ہوگا اور کتنا تقسیم ہوتا ہوگا اور عیدی کا یہ انعام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی خوب ہے وہ بھی اس وقت مسلح پر پہنچ جایا کریں اور خوب دل بھر کر اپنے محبوب رب تعالیٰ سے عیدی وصول کر لیا کریں سچی بات ہے کہ عید کی تیاری نہ کپڑوں سے ہے نہ جوتے سے نہ زیورات سے ہے نہ چوڑیوں سے نہ سویوں سے ہے نہ بریانی سے عید کی تیاری تو اللہ تعالیٰ سے ملنے والی عیدی کی چاہت میں ہے یہ عیدی ایمان والوں کو مغفرت کی صورت میں ملتی ہے انعام کی صورت میں ملتی ہے دعا کی قبولیت کی صورت میں ملتی ہے یہ عیدی جس کو مل گئی بس اس کی عید ہو گئی اور جو اس عیدی سے محروم رہا اس بیچارے کی کیا عید شور شرابے فیشن گناہ اور شاوت میں کون سی عید ہے اور کون سی خوشی عید تو مزدور کی اجرت ملنے کا نام ہے رمضان میں جو مزدوری کی عید کے دن اس کی پوری پوری اجرت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرماتے ہیں عید مبارک آپ سب کو دل کی گہرائی سے عید مبارک بس ہم سب کو ایک بات خوب یاد رہے کہ عید کے دن بھی اعمال لکھے جاتے ہیں عید کے دن بھی مسلمان کا مسلمان رہنا ضروری ہوتا ہے عید کے دن بھی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہم پر متوجہ ہوتے ہیں اور یہ بات بھی یاد رہے کہ عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور فرشتے لکھتے ہیں آپ سب کو بہت عید مبارک بس اتنی بات ہم سب یاد رکھیں کہ عید کے دن مساجد سے جو اذانیں ہوتی ہیں وہ ہم مسلمانوں کے لیے ہی ہوتی ہیں کسی اور قوم کے لیے نہیں پھر مسجدیں خالی خالی کیوں نظر آتی ہیں آپ سب کو خوشیوں بھری عید مبارک بس اتنی سی بات ہم سب کے ذہن میں رہے کہ پیارا قرآن مجید عظیم قرآن مجید سکون بھرا قرآن مجید عید کے دن ہم سے عید ضرور ملے اگر ہم نے اس سے عید نہیں ملی اور وہ عید کے دن ہمارے ہاتھوں ہماری آنکھوں اور ہمارے سینے سے دور رہا تو پھر ہم نے کتنی قیمتی عید ملن ضائع کر دی عید کے دن قرآن مجید ہاتھوں میں لے کر تھوڑی یا زیادہ تلاوت کریں اور قرآن عظیم الشان سے قیمتی عیدی وصول کریں آپ سب کو ایمان افروز عید مبارک بس یہ یاد رہے کہ آپ کے بہت سے بھائی بہن مظلوم ہیں برما سے لے کر فلسطین تک کشمیر سے لے کر افغانستان تک انڈیا سے لے کر شام تک عید کے دن ہم اپنی دعاؤں اور اپنی فکر میں انہیں یاد رکھیں خود کو اور ان کو ایک امت مسلمہ اور ایک جسم کا حصہ سمجھیں اور ہم ساری دنیا میں برسر پیکار مجاہدین اسلام کے لیے